اور میں تم سے اس پر کچھ اجرت ناؤ مانگتا میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب